یہ سوال ہے کہ اثر مغرب کے درمیان کھانا پینا کیسا بہت سے لوگ اس دوران کھانے پینے کو منع کرتے ہیں منع تو نہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ روزہ ہوتا ہے یہ روزہ بھی نہیں ہے اس میں شرم کوئی حرج نہیں کھانے پینے میں